اور رسالہ دیکھیے اس کو میں کہا کرتا ہوں science of life science of life سکھانے کے لیے کوئی معروف معروف نہیں ہے سائنس آف لائف زندگی کی پلاننگ زندگی کو زیادہ کے ساتھ گزارنا اور بشیرت زمانے کے ساتھ کام کرنا جو حدیث آتا ہے کہ بشیر بے زبانی باشور بنانا یہ سب رسالہ کا نشان ہے یہ نہیں کہ بات پڑھ لیا آپ نے ایک ساتھ میں نے پوچھا پڑھتے تو آپ کیا ملتا کہا جو کری باتیں نکالتا ہوں ارے صاحب میں نئی بات کا مسئلہ نہیں ہے حکمت حیات کا بات حکمت حیات کی بات نئی نئی بات ہے تو کوئی بھی کوئی جو جوکر نئی روایت چھوڑتے ہیں ہر بوکر نئی بات آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر ایک جوکر آتا ہے نئی روایت چھوڑتا لوگ ہنستے ہیں تو میں ان سے کہا کہ آپ سوچتے کہ کوئی نوز بلا میں جوکر کوئی زندگی کی حکمت بتانا ارسالہ کا مقصد ہے تو ارسالہ جو ہے سائنس آف لائف ہے حکمت حیات ہے یعنی اسلام کو دور جدید کے لحاظ سے کیسے ہم اختیار کریں وہ ہے اس کے اندر حدیث میں آتا ہے دیکھیے مومن کی صفت ہاں یقون اور زبانی مومن وہ ہے جو اپنے زبانے سے باخبر دیکھیے میں ایک بات حرض کروں گا ایک ملاقات ہوتی ہے جو تبلیغی جماعت کا طریقہ ہے کہ کوئی حضرت ہوتے ہیں جی. کے مل لیے کچھ ثواب مل گیا کچھ کچھ یہ ہوگا ہمارے مشن میں ایسی ملاقات نہیں ہے کہ ملاقات تقدس کے لیے خواب کے لیے نہیں کچھ سیکھنے کے لیے حضر کا جو ہے کان یا تعلم بالکل لحاظ ہر ایک سے سیکھتے تھے کان یا تعلم بالکل لحاظ میں تبلیغ جماعت زیادہ پہلے سب آتے حضرت کا زارت ہو جا حضرت کا بس نہ سیکھنا نہ کچھ اب نہیں جاتا پہلے بہت تھا میں تو وہاں کا جو طریقہ ہے ایک مقدس آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کو دیکھ لیا مل گیا تھا ہمارے سب نہیں دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ باشور زندگی گزارنا سیکھی باشور زندگی گزارنا سیکھی یہ سوچی سمجھی زندگی گزارنا سیکھی اس میں سب بھی آ جائے گا سب چیز آ جائے گی یہ سب بات اس میں آ گئی باشور زندگی گزارنا وہ بھی بے شوری کی وجہ ہے کیوں دیکھے آپ گھما بولیں گے جی، جی۔ تو کیا سمجھتے سننے والا بیوقوف ہے یہ بے شوری ہے کبھی بھی یاد رکھیے کہ آپ گھما پہ بولیں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں کہ سننے والا کہ ہاں ٹھیک کروں کہ آپ غلط کر رہے ہیں سوئی آپ جھوٹ بول رہے ہیں گھماتے پھراتے کبھی بھی یاد رکھے کے ایسا نہیں ہوگا اس لیے دیکھیے مسلمان جو بزنس میں ناکام کیوں ہر ہر تاجر جو ہے گھما بولتا ہے کسٹمر جائے گا نا کسٹمر گھما پھر بولے گا تو رکھے نہیں کر سکتے کل جو آئے تھے ہمارے پاس وہ بزنس کرتے ہیں تو گھما بولنے تو میں نے کہا میں کچھ جانتا نہیں تھا اس بارے کچھ بھی نہیں پہلی بار میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ بزنس میں بڑی ترقی نہیں کی ہوگی کیونکہ گھما جو بڑے کو ترقی کرتے تو کچھ دیر کے بعد انہوں نے مانا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کوئی بڑی ترقی میں نہیں کر سکا معمولی بزنس میں رہے جو آپ کسٹمر ہے کیا سمجھتے ہیں کوئی بیوقوف ہے کہ آپ نے کسٹمر کو بیچا کسٹمر لے گیا اس میں خرابی نکلی اب آپ گھما پھینک جواب دیتے یہ بات نہیں وہ باتیں کیا سمجھتے کہ وہ بیوقوف ہے وہ سمجھے وہ سمجھے گا آپ اس کو بیوقوف بناتے سیدھے سے دیکھیے ہاں یہ غلطی ضرور ہے میں اس کو واپس لیتا ہوں میں آپ کو دوسرا پیس دیتا ہوں تب بزنس چلے گا آپ کا میں ایسے لوگ جانتا ہوں سارے سے جنہوں نے دنیاوی فائدہ لیا سے آخرت کو نہیں لیا یعنی اس میں دونوں بھی عقل سیکھی میں ایسے بہت سے لوگ جانتا ہوں کہ پڑھ پڑھ کے انہیں دنیا کی عقل سیکھی تو آپ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا کا یہ آپ پلاننگ کام آئے گی اللہ کے بشن میں استعمال کیا کہ اپنے بچوں کو کما کما پیسہ دینے کے لیے آپ نے کماتا کس کیسے پیسہ دینے کے لیے بچوں کو اور کیا مقصد ہے آپ جس جو کپڑا وہ تو اس کے لیے کوئی زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں آپ لوگ جو کماتے ہیں صرف بچوں کے لیے فیملی کے لیے کیا آپ خدا سے راضی ہو جائے گا آپ کو بہت ہی سخت بات ایک بتاتا ہوں سارے مسلمان اسی میں ابتلا ہے قرآن کے دو آئے ہیں وہ سب کو اسی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ آخرت میں ان کا انجام اچھا یا برا ہو ایک وہ انسان جو آخرت میں جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا وہ انسان اس کے بارے میں آتا ہے کانا فی آلی مسرورہ آخرت میں انجام اچھا نہیں ہوگا تو کانا فی آلی مسرورہ اپنے گھر والوں میں خوب خوش رہتا یعنی گھر میں گئے بچوں کو دیکھا خوب خوش ہو کیا بڑا بچہ ہے کیا بڑا گھر ہے کانا فی آلی مسرورہ یعنی اس کی خوشیوں کا مرکز گھر تھا اس اس کا کی فیملی تھی وہ اللہ کا خوشی ملے گا اس تو قرآن جا پڑھیے گا انجام آخرت پر برا ہوگا ان کے بارے میں کہا کانفی والی وسولہ اپنے گھر والے میں خوب خوش رہتا تھا یہ تو کافروں کی بات ہے کانفیالی وصورت بچوں کو خوش ہونا میرا حال کیا ہے اپنا بچہ ہے دوسروں کے بچوں میں جاتی کیا دیکھتا ہوں اس کے اندر میں خدا قدرت کو دیکھتا ہوں کیسا عجیب ہے خدا سے ہاتھ بنایا یہ پاؤں بنایا یہ سر بنایا چاہے بچہ میرا ہوئے کسی اور کا اس کے اندر میں قدرت و خداوندی کو دیکھتا ہوں آپ لوگ اپنے بچے کو دیکھتے فرق ہے دونوں میں ایک ہے بچے میں اپنے بچوں کو دیکھنا ایک ہے بچوں میں تخلیق خداوندی کو دیکھنا بچوں میں تخلیق خدا بدی کو دیکھی بیوی میں تخلیق خدا بدی کو دیکھی کہ کیسا عجیب ہے خدا جس نے ایسے عورت بنا دی ایسا بچہ بنا دیا ایسا کبھی گزرا ہے آپ کو جب بچہ بولتا ہے تو میں جانتی کیا سوچتا ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو بولنے والا بنا دیا اسپیکنگ پاور کیسے دیا شیر تو بولتا نہیں ہاتھی تو بولتا نہیں کوا تو بولتا نہیں یہ بچہ یہ انسان کیسے بول رہا ہے جی تو آپ تو ابھی بہت دور ہر سال سے آپ نے دنیا کا سبق سیکھا ہے آخرت سبق نہیں سیکھا ہے دوسری آیت جو ہے جنت کہیں گے وہاں انا کنہ قبل فی اللہ مشکل اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں ہم اپنے گھر والوں میں حالت خوف میں رہتے تھے خوف کس سے اللہ سے کیونکہ پکڑے نہ جائے تو مومن جو ہے گھر میں حالت تقوا میں رہتا ہے اور کافر گھر میں حالت خوشی میں رہتا ہے میں نے آیت پڑھ دی جا کے قرآن دیکھے گا کیا اس آیت کے بعد بھی کچھ شک رہتا ہے کہ مومن کیسے رہتا ہے گھر میں اور کافر کیسے رہتا ہے گھر میں مومن جو ہے گھر میں ہوتا ہے تب بھی بچوں کو دیکھ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور کافر جو ہے کیسے اچھے میرے بچے بچوں کو مجھے پڑھانا ہے بچوں کو یہ کرنا یہ سب بات دیکھیے میرا طریقہ کیا ہے قرآن میں ہے کہ مام دعوتن فی لڑ اللہ اللہ رزق جب ایک کسان پیدا ہوتا ہے نا اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو کپڑا دیا جائے گا اس کو کھانا دیا جائے گا اس کو شیلٹر دیا جائے گا یہ سب اللہ کی ذمہ داری ہے پوری زندگی آپ پتہ کر لیجئے میرے گھر والوں سے کہ بچوں کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا کیا میرے بچے ننگے بھوکے رہ گئے کیونکہ وہ تو اللہ کی ذمہ داری تھی تو اللہ دیا اور سب بچے پڑھ بڑھ کے کو آگے بڑھ گئے تو دیکھیے جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے اسی پھنسے رہتے ہیں ہم لوگ اور جو اپنے نہیں لیا ہے اسے چھوڑے رہتے ہیں آخرت کے معاملے کو اللہ نے اپنے وہ آپ کر رہا ہے آخرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالا ہے تم کرو تم کرو تو ملے گا نہیں ملے گا دنیا کی چیزیں کیا ہیں اللہ نے اپنے ذمے لے لیا پیدا کیا تو اس کو دے گا میں زندہ ثبوت ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے میرے پانچ بچے تھے یعنی لٹرلی میں نے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اور ہر بچے ماشاء اللہ میرے اچھے نہ کرنا سب سے بڑا کر رہا جانتے نہیں آپ آپ ارسرا نہیں پڑھتے ارسرا کا سبق ہے کہ نہ کرنا سب بڑا کر رہا مدد نہ کرنا سب بڑی مدد سہارا نہ دینا سب بڑا سہارا ہے ارے سارا کا یہ مشن ہے کہ کچھ نہ کرنا سب بڑا کر رہا مدد نہ کرنا سب سارا نہ دینا سب بڑا سارا کیونکہ اس اس کا اندر اندر جو ہے کے کی شرائط جاگتی انسینٹو جاگتا ہے اس کو جاگتا ہے تو ہیرو بن جاتا ہیرو ڈاکٹر عبد الکلام جو ہیں پیدا ہوئے غریب فیملی میں ان کے باپ کے پاس اسکول کی فیس دینے کے پاس نہیں تھا پتہ نہیں کیسے پڑھا ہوں اور وہی انسان جو ہے انڈیا کا صدر بنا صدر جمہوریہ بنا تو باپ نے کچھ نہیں کیا تو کیا بچہ جو مر گیا نہیں اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھا ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہوا آپ جو دیتے ہیں بچے کو اس سے کروڑوں کروڑوں گنا زیادہ اللہ نے دے رکھا ہے آپ جو کما کر دیتے ہیں ان کو پیسہ اس سے بہت زیادہ اللہ دے رکھا وہ پوٹینشیل آپ لوگ یہ تو کرتے ہیں کہ کما کما کے بچوں کو پیسے تو اللہ نے اس سے بہت ہی بلین زیادہ دے رکھا تو اس کو آپ لوگ ایکٹیویٹ نہیں ہونے دیتے اس کو انفولڈ نہیں ہونے دیتے کیوں پیسہ دے دے کر کے سراتے رہتے ہیں سراتے اسی لیے آپ پوری تاریخ میں دیکھ لیے خود رسول اللہ اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو نے یتیم بنا دیا وہ بھی ایک سنت رسول ہے یتیم جب ہو جاتا ہے آدمی تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بڑا تو کچھ سارا ہی نہیں یہ تو خود ہی خود کرنا ہے تو اس کے اندر وہ سب چکتا ہے اس کا